ایجنټان کړی یا الله خوار دلیل د کفر ایجنټان کړی نن وزیرستان کې په قران مې نو وجلې شي نن د مجاهدو ویني دل تبای ولې شي نن مو پلا شنو يهوديان خوشاله ولې شي ابابیل باند ختم جرم لان رے یادل کفر اجنٹان رے یا لا پاردل دکو پر اجنٹان رے بچل زال مانو جنوبی وزیرستان رے الله فار دلیل د کفر ای جنتان کړي یا الله فار دلیل د کفر ای جنتان کړي دل تک بش رف جرنیل بش جمداری کبھی خوا جمالو کری شیخ رشید دوی سو کی داری کبھی منن کی وجنی تبا دگا کرے سان اللہ فار دلیل کفر ایجنٹا صدیوں سے عیسائی اور یہودی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں بالخصوص اس صدی کے اخیر میں اس ظلم و ستم قتل و غارت انسانوں کو زندہ جلانے انہیں کباب بنانے عصمت دری اور بے عزتی مسلمان بچیوں اور عورتوں کے ساتھ اجتماعی جنسی زیادتی پھر مزید شرمندہ کرنے کے لیے ان کی ننگی تصویروں اور فلموں کو ٹیلی ویژنوں کے ذریعے دنیا کے سامنے نشر کرنے مختلف بہانوں سے اسلامی ملکوں پر اقتصادی پابندی دفاع کے لیے انہیں اسلحہ بنانے کی اجازت نہ دینے ان کی دولت کو لوٹنے تعلیمی و تربیتی اداروں سے اسلامی روایات اور مذہبی تعلیمات کو نکالنے اور مسلمان عوام میں فحاشی اور برائی کو عام کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان حالات کے پیش نظر مسلم جوان اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کی خاطر قومی اور بین الاقوامی سطح پر پوری دنیا میں کافروں سے برسر پیکار ہیں کمیونسٹ نظام کے خاتمے کے بعد یہودیوں اور سلیبیوں کے وحشی اور حیوانی نظام کے خلاف بھی بہت ساری جگہوں میں مختلف طریقوں اور مختلف ناموں سے جنگ کا آغاز ہو چکا ہے امت مسلمہ کے انہی جوانوں میں طالبان اسلامی تحریک کے بہادروں کا بھی شمار ہوتا ہے جو بر اعظم ایشیا کے دل پر ایک خالص اسلامی حکومت بنانے میں سب سے بازی لے گئے پھر اپنے اسلاف اور بزرگوں کی طرح انہوں نے بھی اپنی سرزمین مہاجرین اور مجاہدین کے حوالے کر دی چنانچہ تاریخ کو زندہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے انصار کا لقب بھی حاصل کیا جس وقت ان کے مظلوم مہاجر بھائیوں نے صدا لگائی من انصاری اللہ اللہ کے لیے کون ہماری مدد کرے گا تو طالبان نے کہا نحن انصار اللہ ہم اللہ کے لیے تمہارے انصار بنیں گے طالبان کی غیرت و ہمت حقیقت پسندی اور مضبوط ایمان و عزم نے جہاں ایک طرف مسلمانوں کو سربلندی کا تحفہ دیا وہی دوسری طرف ہزاروں عیسائی اور کفار بھی اسلام کی نعمت سے سرفراز ہوئے طالبان اسلامی عمارت جس کی بنیاد ان الحکم اللہ للہ پر رکھی گئی تھی انہوں نے اللہ کے سوا نہ کسی کے سامنے سر جھکایا اور نہ جھکائیں گے کفار نے کافی کوشش کی کہ طالبان بھی ان کی تعداد کریں لیکن انہوں نے غلامی قبول نہیں کی اس صدی کے اخیر میں فرعون بش نے اپنے جادوگروں کو حکم دیا کہ جلد از جلد اپنے اپنے منتروں کو پھونکنا شروع کر دیں چنانچہ انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق اسلامی عمارت افغانستان کے خلاف زہرناک اور مشہور کن اخواہوں اور پراپیگنڈوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور ٹولیوں ٹولیوں میں کندہار جا جا کر امیر المؤمنین حفظ اللہ کو آمادہ کرنے لگے کہ وہ ایک عرب مہاجر کے خاطر علماء و طلباء کے خون سے قائم اسلامی حکومت کو تباہ نہ کریں اور ان مہاجرین کو امریکہ کے حوالے کر دیں لیکن وہ اس بات کو بھول گئے کہ فرعونی سیاست موسوی لشکر کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی اب یہ بات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ واضح ہوتی جا رہی ہے امیر المومنین حفظ اللہ اور طالبان کے مسئولین نے جواباً کہا کہ طالبان اور علماء کا پاکیزہ خون اسلام کی سربلندی کی خاطر بہایا گیا ہے اب بش مجھ سے اسلام کے خلاف مطالبہ کرتا ہے میں بش کی یہ بات نہیں مان سکتا اس لیے کہ اللہ جل جلال قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم کرتا ہے نہ ذلیل کرتا ہے اور نہ ہی اسے دشمنوں کے حوالے کرتا ہے تو میں کیسے اپنے بھائیوں کو بش کے حوالے کر دوں اللہ جل جلالہ اپنی کتاب میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ کافر آپس میں دوست ہیں دیکھو وہ اپنے دوست ہمارے ہمارے حوالے نہیں کرتے تاکہ ہم اسلامی عدالت میں ان پر مقدمہ چلائیں روسی جرنیلوں اور سربراہوں جنہوں نے افغانستان کو تباہ و برباد کیا لاکھوں انسانوں کو شہید کیا زخمی کیا اور اپنے گھروں سے دربدر کیا کیا یہ جرم نہیں ہے روس جو چیچنیا میں ہر روز مسلمانوں پر بم برساتا ہے کیا یہ جرم نہیں ہے اسرائیل اور امریکہ کے سربراہان جو پچاس سال سے بے گناہ فلسطینیوں کو مار رہے ہیں یہ جرم نہیں ہے یہ ہر روز ہمارے ہمارے بھائیوں کو شہید کرتے ہیں یہ جرم نہیں ہے یہ ان مجرمین کو کب ہمارے حوالے کریں گے کبھی بھی نہیں یہ کبھی بھی انہیں ہمارے حوالے نہیں کریں گے تو ہم کیسے اپنے بھائیوں کو ان کے حوالے کر دیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کام سے ہمارے دین و ایمان کو نقصان پہنچے گا جب ہمارا اپنا ایمان اور دین ناقص ہوگا تو ہم اپنے ملک میں پورا دین کیسے نافذ کریں گے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا یا غیرت کے ساتھ زندگی گزاروں گا یا عزت کے ساتھ شہید ہو جاؤں گا جب انہوں نے امیر المومنین کے اس موسوی موقع محمدی دلائل ایمانی قوت اور مضبوط عزم کو دیکھا تو لاجواب منہ لے کر بشرف کے حضور جا کر کہنے لگے کہ طالبان شریعت کے خلاف کسی کی بھی بات نہیں مانتے سلیبیوں کے سرکش فرعون نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے اعلان کیا یا ہمارے ساتھ ہو جاؤ یا مسلمانوں کے ساتھ اس اعلان نے مسلمان عوام پر مسلح زندگی اور مرتدوں کی حقیقت بے نقاب کرنے کے ساتھ ساتھ سوئی ہوئی امت مسلمہ کے جوانوں کو بھی بیدار کر ڈالا جو انشاءاللہ اللہ اس وقت تک نہیں سوئیں گے جب تک کہ کافروں اور عیسائیوں کو موت کی نیند نہ سلا دیں عیسائیوں کے بزدل غلاموں میں ایک غلام پر مشرف ہے امریکی جرنیل ٹومی فرینکس نے اپنی لکھی ہوئی کتاب میں یہ ذکر کیا ہے کہ میں نے اسلام آباد میں پرویز سے ملاقات کے دوران پاکستانی سرزمین سے افغانستان پر حملہ اور امریکی فوجیوں کے لیے اڈوں کا مطالبہ کیا تو پرویز ادھر ادھر کرنے لگا لیکن جب میں نے اسے آنکھیں دکھائی تو اس نے اسلام آباد کے آئی ایس آئی کے مرکزی دفتر کے علاوہ چوہتر دفاعی اڈے بھی ہمارے حوالے کر دیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک امریکی جرنیل ایک ایٹمی ملک کے صدر کو آنکھیں دکھاتا ہے پھر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے پاکستانی سربراہ کے ساتھ یوں کیا اور یوں کیا دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کتاب یقیناً اسے بھی تحفے میں بھیجی جائے گی انتہائی افسوس اور ذلت کا مقام ہے ابھی یہ معلوم نہیں ہے کہ جنوبی وزیرستان میں آپریشن مسلمانوں کے گھروں پر بمباری اور بے گنا انسانوں کا قتل عام کون سی امریکی جرنیلی کے آنکھیں دکھانے پر ہو رہا ہے کرسٹ سینا روکا اسلام آباد کے دورے پر آئی تھی ہو سکتا ہے کل وہ بھی ایک کتاب لکھے اور پاکستان کو تحفے میں بھیجے پرویز نے صرف اپنے آپ کو دلیل نہیں کیا بلکہ اسلامیہ نے پاکستان کی عزت و حرمت اور فوجی ایٹمی وقار کو بھی دعو پر لگا دیا ہے اب سوال یہ ہے کیا صرف پرویز مجرم ہے فرعون سے پوچھا گیا کہ من پر آنا کا تجھے فرعونیت کے درجے تک کس نے پہنچایا تو اس نے کہا لم اجد عن الظلم کسی نے مجھے ظلم سے نہیں روکا کیا پاکستان میں کوئی نہیں ہے جو پرویز کو اس ظلم سے روک سکے پرویز کو اس درجے تک کس نے پہنچایا کیا پاکستان کی فوج میں علماء میں طلباء میں اور دوسرے مسلمانوں میں کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو پاکستان کے فرعون کو اس کے ظلم سے روک سکے یاد رکھو اے مسلمانوں روز قیامت خدا تعالیٰ تم سے تمہاری اس خاموشی کے بارے میں ضرور پوچھے گا یہ ہر روز مجاہدین اور مسلمان قبائلیوں کو قتل کرتا ہے اور تم لوگ ٹیلی ویژن پر ان کے لاشوں کا تماشا کرتے ہو مہو جب فرعون نے اپنی قوم کو ذلیل اور بیوقوف بنایا تو انہوں نے بھی اس کی اطاعت کی یقیناً یہ قوم فاسق تھی جب انہوں نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے انتقام لیتے ہوئے ان سب کو غرق کر ڈالا کیا یہ ایک ملین سے زائد مسلح افواج ذلیل اور بے وقوف نہیں ہے جو پرویز کے حکم پر مسلمانوں کو گرفتار کرتی ہے پھر امریکہ کے حوالے کر دیتی ہے کیا یہ تمہارے بھائیوں کے گھر نہیں ہے جنہیں پرویز کی غلامی قبول نہ کرنے کے جرم میں بمباری کر کے اجاڑ دیا گیا جنوری دو ہزار چار سے آپریشن کے نام پر جنوبی وزیرستان کے مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ جاری ہے اس جنگ میں اس وقت شدت پیدا ہو گئی جب حکومت نے چوبیس اپریل کو قبائلی مجاہدین کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو مختلف بہانوں سے توڑ ڈالا پھر نو جون کو پرویزی لشکر اور مجاہدین کے درمیان باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی جو اب تک جاری ہے اس جنگ کے شروع سے اب تک سینکڑوں کمانڈوزوں اور فوجیوں کے مردار ہونے کے علاوہ سینکڑوں زخمی بھی ہوئے اور چالیس حکومتی گاڑیاں بختر بند اور ہیوی مشین گنے بھی مجاہدین کے ہاتھوں تباہ ہوئی انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کی یہ آگ اس خیال سے لگائی تھی کہ شاید مجاہدین بش یا اس کے غلام کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیں گے نہیں ہرگز نہیں ظلم کی اس آگ میں پرویز اور اس کی مکمل کابینہ جل کر راک ہو جائے گی اور مجاہدین کو اللہ تعالی ضرور کامیاب کریں گے کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہیں ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور جس نے ظلم کا بدلہ لیا پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ جل جلالہ اس کی ضرور مدد کرے گا یقینا اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین